بلکہ یہ تو قامت کو جھٹلاتے ہیں اور جو قامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ